کیا تم نی وہ نہ دیکھے جناؤ کتاب کا ایک حصہ ملا آمان لاتے ہیں بت اور شتان پر اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راپر ہیں